موضوع مسلمانوں کی اور ایمان کی بہت بڑی فتح جس کو قرآن پاک میں فتح مبین کہا گیا یعنی فتح مکہ جو کہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر گزرنے والے مکی دور کے تیرہ سال کی وہ اذیتیں اور وہ تکالیف کہ جن کی داستان بیان کرتے ہوئے آج بھی دل امٹ کر حلق میں آ جاتا ہے ایسے دردناک مظالم جو صحابہ کرام اور صحابیات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان پر ڈھائے گئے لیکن وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ڈٹے رہے پھر مدینت المنورہ میں ہجرت ہوئی مدنی دور کا زبردست قسم کا وہ جہاد کہیں غزوہ بدر کہیں غزوہ احد کہیں غزوہ احزاب جیسی آزمائشیں کہیں غزوہ خیبر جیسی غنیمتیں کہیں بنو قریضہ جیسے واقعات یہ تمام چیزیں جب مسلمانوں سے گزر چکی اللہ رب العزت نے ایک آزمائش دی وہ یوم حدیبیہ کی وہ وہ صلح حدیبیہ کی آزمائش تھی ایمان والے اس آزمائش سے بھی نکل گئے اللہ رب العزت نے فتوحات کے دروازے کھول دیے یہ فتح فتح مکہ تھی کہ اب وہ مکہ فتح ہو گیا جو مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا وہ مکہ جس میں پیارے آقا کا بچپن گزرا وہ مکہ جس میں پیارے آقا کھیلا کرتے تھے وہ مکہ المکرمہ جس میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی گزری وہ مکت المکرمہ جس میں اما خطیجت القبرا کی یادیں تھیں وہ مکت المکرمہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے گھر کا طواف بہت پیارا تھا حضر اسود کے بوسے بہت پیارے تھے لیکن وہ مکہ چھوڑنا پڑا آج اللہ رب العزت نے اس مکہ کی فتح نصیب فرمائی ایمان والوں کے لیے دروازے کھل گئے واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کے لشکر جرار کے ساتھ مکت المکرمہ میں پہنچے امن کے ساتھ پہنچے آج لوگ کہہ رہے تھے ایمان والے آ چکے ہیں آج ایمان والے لوگوں کی گردنیں اڑا ڈالیں گے لوگوں کو مار ڈالیں گے آج انتقام لیا جائے گا بلال حبشی پر ہونے والے مظالم کا انتقام لیا جائے گا سمیہ پر ہونے والے مظالم کا انتقام لیا جائے گا زنیرا پر ہونے والے مظالم کا انتقام لیا جائے گا لیکن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی زبان سے نکلا یوم المرحمہ آج کا دن معافی کا دن ہے آج سب کو معاف کر دیا جائے گا ہاں رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا کی تاریخ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو لکھتی ہے تاریخ ان کا قلم تاریخ لکھنے والے کا قلم یہاں آ کر لرس جاتا ہے اس لیے کہ تاریخ دان تو قلم لے کر بیٹھا تھا دنیا کی تاریخ اس چیز کی منتظر تھی کہ مکت المکرمہ میں قتل عام کیا جائے گا آج ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مار دیا جائے گا جنہوں نے حضرت حمزہ کے ٹکڑے کیے آج ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے جنہوں نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا آج ان کو مار ڈالا جائے گا جنہوں نے بلال حفصی کو ستایا آج ان کو قتل کیا جائے گا جنہوں نے پیارے آقا کو شاب ابھی طالب میں رکھا ہاں ان سے ضرور انتقام لیا جائے گا جنہوں نے پیارے آقا کی بیٹی کو زخمی کر کے اون سے نیچے گرا ڈالا تھا اسی کی وجہ سے پیارے آقا کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی آج سب یہی دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دس ہزار کے لشکر جرار کے ساتھ ہیں ہاں دنیا کی تاریخ میں یہ بات ہے کہ دنیا کے فاتح دنیا کے بادشاہ جب فتوحات کے نشے میں چور ہو کر ملکوں کی سلطنتوں کو جب وہ عبور کرتے ہیں تو قرآن بھی کہتا ہے ان نل ملو کا ادا دخل و کریتن افسد الحا عزت یہ دنیا کے بادشاہ یہ دنیا کے فاتح جب ملکوں میں داخل ہوتے ہیں دنیا کے عزت دار لوگوں کو بے عزت کر دیتے ہیں دنیا کی عزتوں کو تار تار کر دیتے ہیں یہ دنیا میں قتل و غارت گری کرتے ہیں لیکن پیارے آقا کو دیکھو پیارے آقا مکت المکرمہ میں داخل ہوئے اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اونٹنی پر اس حالت میں سوار ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اردو ان انکساری کی وجہ سے اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹنی کے پالان پر پیارے آقا کا سر لگ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ میں داخل ہوئے اعلان کر دیا لوگوں جاؤ جو ابو سفیان کے گھر میں گھس گیا اس کو بھی معافی مل جائے گی جو حرم شریف میں آ گیا اس کو بھی معافی مل جائے گی جس نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیا اس کو بھی معافی مل جائے گی یعنی عام معافی کا اعلان کر دیا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و کتنا پیارا منظر ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دس ہزار کا لشکر جرار ہے پیارے آقا مکت المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں پیارے آقا کی زبان مبارک پر قرآن پاک کی آیات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں پیارے آکا گنگناگر بہت طرز میں قرآن پاک کو پڑھ رہے تھے سبحان اللہ و کتنا پیارا منظر ہوگا پیارے آقا کی پیاری زبان پیارے آقا کی پیاری آواز اور قرآن پاک کی آیات ہاں پیارے آقا تلاوت فرما رہے تھے انا فتحنا لک فتح مبینہ قرآن پاک کی سورہ فتح پیارے آقا تلاوت فرما رہے تھے اور اللہ رب العزت زمینوں کو پیارے آقا کے قدموں میں سمیٹتے چلے جا رہے تھے اذا نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا پیارے آقا کو فتح مکہ دی گئی لیکن یہ فتح مکہ پیارے آقا کو بتایا گیا کہ یہ فتح مکہ صرف مکہ کی فتح نہیں ہے اب دنیا آپ کے قدموں میں فتح ہو جائے گی رب نے فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں اب اسلامی جھنڈے پوری دنیا میں لہرائیں گے اب اسلام کا امن اسلام کا پرچار اسلام کا جھنڈا اسلام کا نظام اسلام کا دستور گھر گھر تک جائے گا ہاں عورتوں کو عزت ملے گی ہاں عورتوں کو حیا ملے گا ہاں عورتوں کو پردہ داری ملے گی ہاں عورتوں کو وقار ملے گا عورتوں کو ماں کا رتبہ ملے گا عورتوں کو بہن کا مقام ملے گا عورتوں کو بیوی کی بات بادشاہت ملے گی مردوں کو بھی دنیا میں عزت ملے گی رب نے فتوحات کے دروازے کھول دیے اراجا نصر اللہ والفتح جب فتح آ گئی ورائی تنا سید خلونا فی دین اللہ افواجا اے پیارے حبیب اب آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک لوگ فوجوں کی فوجوں کی شکل میں اسلام میں داخل ہوں گے قرآن پاک کو مانیں گے ہاں دین پھیلتا چلا گیا خدا کی قسم سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا اس کے بعد تو دنیا کے دروازے کھل گئے پھر ایمان والوں دیکھو تو صحیح ایمان والیوں دیکھو تو صحیح کہیں مسلمان کیسر و کسرا کے محلات کو رونتے ہوئے نظر آئے کہیں مسلمانوں نے سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے کہیں مسلمان پہاڑوں پہاڑوں پہاڑوں کے کے سب کی بلندیوں کو رونتے ہوئے نظر آئے پھر تو مسلمانوں کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملا ہاں خدا کی قسم پھر وہ مسلمان تھے وہ مسلمان بیٹیاں تھیں وہ مسلمان مائیں تھیں وہ مسلمان بہنیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کو بڑے بڑے جرنیل دیے ہاں وہ امت مسلمہ کے جرنیل تھے جو گھروں سے جب نکلا کرتے تھے ان کی مائیں ان کو دعائیں دیا کرتی تھی ان کی بہنیں ان کو ان کے گھوڑے سجا کر دیا کرتی تھی ان کی بیویاں ان کو تلواریں تیز کر کے دیا کرتی تھی تب وہ جرنے نکلے پھر وہ محمد بن قاسم بھی بنے وہ صلاح الدین ایوبی بھی بنے بنے وہ طارق بن زیاد بھی خدا کی قسم ان کے سامنے سمندر بھی سمٹتے چلے گئے ان کے سامنے پہاڑ بھی سمٹتے چلے گئے پھر کیا تھا دشت تو دشت ہے سمندر بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے ایمان والے تو دوڑتے چلے گئے اس لیے کہ رب نے فرما دیا تھا دین اللہ افواجا اب لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اسلام پھیلے گا اسلام پھیلتا چلا جائے گا پیارے آقا کو بشارت تھی پیارے آقا کی دعا تھی پیارے آقا نے خوشخبری دی پھر ایمان والے بڑھتے چلے گئے دنیا کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا دیکھو تو صحیح کہاں وہ فتح مکہ تھی اور کہاں آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ قربانیاں تھی ایمان والوں کی یہ قربانیاں تھی مسلمانوں کی یہ قربانیاں تھی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے آقا مکت المکرمہ میں تشریف لائے حضرت امہانی کے گھر تشریف لے گئے جا کر غسل فرمایا آٹھ رکعت نماز فتح ادا فرمائی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اس لیے کہ ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ رب جب بھی اس کو کوئی نعمت دیتا ہے خواب و فتح کی نعمت ہو خواب و اولاد کی نعمت ہو خواب و رزق کی نعمت ہو وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے رب کے ہاں خوشی منانے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ رب کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دو رب کے سامنے سچ درز ہو جاؤ رب کو یہ خوشیاں پسند نہیں ہیں جن خوشیوں میں رب کی بغاوت کی جائے رب کو یہ خوشیاں پسند نہیں ہیں جن خوشیوں کو ڈھول کی تھاپ پر منا کر رب کے حکموں کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیا جائے وہ رب آسمانوں پر بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ میں نے اس انسان کو خوشی دی لیکن دیکھو یہ ظالم مجھے ہی بھول گیا میں نے اس کو اولاد دی یہ مجھے بھول گیا میں نے اس کو بچہ دیا یہ مجھے بھول گیا میں نے اس کو شادی کی نعمت دی یہ مجھے بھول گیا میں نے اس کے بچے کو اچھی عمر دی یہ مجھے بھول گیا ہر بات پر اس نے رب کو بھلایا لیکن رب کہتا ہے کہ تمہیں تو جو بھی خوشی ملے رب تمہیں اولاد دے کہو اللہ اکبر کبیرہ رب کے سامنے سچ دریز ہو جاؤ تمہاری اولاد چلنے لگے رب کا شکر ادا کرو تمہاری اولاد بولنے لگے رب کا شکر ادا کرو پھر دیکھو رب تمہاری اولاد کو کیسا بنائے گا خدا کی قسم اما تیری گود سے امام بخاری جیسے لوگ ضرور کھڑے ہوں گے امام ابو حنیفہ جیسے لوگ ضرور کھڑے ہوں گے اسے جیسے جاں باز ضرور کھڑے ہوں گے ملا عمر جیسے جوان مرد ضرور کھڑے ہوں گے مولانا مسعود اظہر جیسے فاتح ضرور کھڑے ہوں گے لیکن ضرور یہ ہوگا جب تو رب کی فرما بردار ہوگی جب تو رب کی اطاعت کرنے والی ہوگی جب تو رب کے حکموں کو ماننے والی ہوگی لیکن نہیں اگر تجھے اولاد ملی تو نے رب کا حکم چھوڑ دیا تیری اولاد چلنے لگی تو نے رب کو بھلا دیا تیری اولاد بڑی ہونے لگی تو نے رب کے حکموں کو قدموں کے نیچے ڈال دیا خدا کی قسم تیرے بال سفید ہو جائیں گے اور تیری یہی اولاد تیرے سفید بالوں سے پکڑ کر تجھے گھر سے نکال کر کھڑا کر دے گی نکال کر کھڑا کر دے گی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آٹھ رکعت نماز ادا فرمائی شکر کی نماز ادا کی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاب ابی طالب میں تشریف لے گئے وہ گھاٹی وہ وادی جس میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور رکھا گیا تھا ہاں وہ وادی جہاں کہیں اما خطیجت القبرا بوک کی حالت میں تھی ہاں وہ وادی جس میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک ستایا گیا کہ پیارے آقا کے بچے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے پیارے آقا کو معصور رکھا گیا کہ پیارے آقا کو نہ کوئی چیز لینے کی اجازت ہو نہ کسی کو پیارے آقا سے ملنے کی اجازت ہو نہ ان کے خاندان والوں سے سلام و دعا کرنے کی اجازت ہو کتنا ستایا گیا وہ ساری زمین جس پیارے آقا کے لیے بنائی گئی وہ سارے آسمان جس پیارے آقا کے لیے سجائے گئے یہ سب کچھ جس آقا کے لیے بنا دیا گیا اسی آقا پر پانی بند اسی آقا پر روٹی بند اسی آقا پر غلہ اور اناج بند اسی آقا کی اولاد کو معصور رکھا گیا ہاں وہی شاب ابھی طالب تھا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھاٹی میں تشریف لے گئے جا کر پیارے آقا کے خیمے لگائے گئے پیارے آقا نے وہاں پر قیام فرمایا ایمان والوں سے کہا میں مسجد حرام میں جاؤں گا وہاں جا کر مسجد حرام کی صفائی کروں گا بیت اللہ شریف کا طباف کروں گا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے بیت اللہ شریف کو غسل دیا گیا جو خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے تین سو تیرہ بت پڑے ہوئے تھے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں آسا لے کر ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے بت زمین بوس ہونا شروع ہو گئے بت زمین پر گرنا شروع ہو گئے پیارے آقا کی زبان مبارک پر تھا جال حق وضحق الباطل ان الباطل کا نظہو کا ہاں دنیا والوں دیکھ لو رب نے حق کو غالب کر دیا اور باطل دنیا میں مغلوب ہو گیا وہ دیکھو بت گدے گر گئے وہ دیکھو سنم خانوں میں سرم گر گئے وہ دیکھو بت پاش پاش ہو گئے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سدائیں گوجنے لگی بلال حفشی کو حکم ہوا بیت اللہ شریف کی دیوار پر چڑھ جاؤ بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ جاؤ اللہ رب العزت ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ الا اللہ اشد ان محمد رسول اللہ اذانیں گونجنے لگی پیارے آقا کے نام گوجنے لگے اللہ اکبر کی تکبیریں گوجنے لگی بیت اللہ شریف کو دھویا گیا زمزم کے ساتھ بیت اللہ کو غسل دیا گیا بیت اللہ کو غلاف چڑھایا گیا بیت اللہ شریف کے طواف کیے گئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر ہیں مسجد حرام کھچا کھچ بھری ہوئی ہے لوگ چوک در جوک مسجد حرام کی طرف آ رہے ہیں اپنے فیصلے کے منتظر ہیں اپنے لیے اپنے لیے فیصلے کے منتظر ہیں پتا نہیں آج پیارے آقا کی زبان سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے کیا حکم صادر ہوتا ہے دنیا کی نبزیں اور دنیا کی سانسیں تھمی ہوئی ہیں فضائیں بھی تھمی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں پیارے آقا اپنی زبان مبارک سے کیا فرما رہے ہیں دنیا کا تاریخ دان قلم ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہے کہ پیارے آقا کے حکم سے پیارے آقا کی زبان سے کیا حکم صادر ہوگا پیارے آقا مسجد کے ممبر پر تشریف لائے پیارے آقا نے خطبہ دینا شروع کیا وہ خطبہ کیا تھا پیارے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا ایمان والو سنو وہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک لا وہ ایک ہے لا شریک لا اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ عبادت میں کوئی شریک ہے نہ کوئی عادات میں کوئی شریک ہے نہ صرف صفات میں کوئی شریک ہے نہ اولاد دینے میں کوئی شریک ہے نہ رزق دینے میں کوئی شریک ہے اس رب کا کوئی شریک نہیں ہے وہ شریک اللہ اپنے دلوں میں بٹھا لو کہ وہی رب ہے وہی ایک ہے ہاں تم سمجھتے ہو تمہیں عزت دینے والا کوئی ایک اور ہوگا تمہیں عزت تمہارے خاندانوں سے ملے گی تمہیں دلیل کرنے والا کوئی ہوگا لیکن یاد رکھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ جب عزتیں دینے مدینے پر آئے تو دیکھو کیسی عزت دی وہ وہ وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا در یتیم وہ پیارا آقا کہ جو یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا جس کی ماں بھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی جس کے چچا بھی چھوڑ کر چلے گئے جس کا نہ کوئی بھائی نہ جس کی کوئی بہن لیکن آج اس پیارے آقا کو دیکھو جس کو جس کو مظلومیت کی حالت میں مکت المکرمہ سے نکالا گیا لیکن آج رب کی عزتیں دیکھو آج رب اس کو کیسا فاتح بنا کر لایا آج دنیا اپنی تقدیر کے فیصلے اس کی زبان سے سننے کے لیے منتظر ہے یہ رب ہے جو عزتیں دیتا ہے یہ رب ہے جو رسوا کرتا ہے جو ذلتیں دیتا ہے یہ دیکھو ان عرب کے مشرقی ان کو یہ دیکھو مکہ کے مشرقوں کو جو کہا کرتے تھے کہ مکہ کی سرزمین تم پر حرام کر دی گئی محمد عربی کبھی تم مکہ میں واپس نہیں سکو گے لیکن دیکھو آج رسوا ہو گئے آج ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں کہ پیارے آقا کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے پیارے آقا کی زبان ہی فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ ایمان والوں سارے پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اللہ لا الہ الا وحدہ لا شریک اللہ وہ رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہیں ہے صدا کا وعدہ اس رب نے سچا کر دکھایا اپنا وعدہ سچا کر دیا ہاں وہ رب جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہی کر کے دکھاتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے وعدے کے عیسا میں وعدہ کو پورا کرنے میں اس رب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا لیکن ایمان والے کو رب کے وعدوں پر یقین نہیں آتا رب تو کہتا ہے ایمان والوں سے کہ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے تم پردہ داریاں کرو تم حیا کرو تم میرے حکموں کو مانو میں تمہیں جنتیں دوں گا میں تمہیں سب کچھ دوں گا میں تمہاری زندگی بھی سنوار دوں گا میں تمہاری آخرت بھی سنوار دوں گا لیکن یقین نہیں آتا لیکن اس رب کی سنو سدا کا وعدہ وہ رب جو اپنے وعدے سچے کرتا ہے وہ رب کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا وہ نسر آبدا اور اس رب نے اپنے بندے کی نصرت کی مدد فرمائی اس لیے کہ رب اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جو رب کے لیے کچھ بھی چھوڑتا ہے رب اس کی مدد کرتا ہے جس نے رب کے لیے اپنے خاندان کی ناک کو چھوڑا اپنی برادری کی عزت کو چھوڑا جس نے رب کے لیے پردہ داری اختیار کی جس نے رب کے لیے دین کو اختیار کیا جس نے رب کے لیے دنیا کے تانے سنے نسر آباد رب اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے وہ ہزم اللہ وحدہ سنو رب بڑے بڑے لشکروں کو تنہ تنہا اکیلا رب بڑے بڑے لشکروں کو منہدم کر دیتا ہے رسوا کر دیتا ہے ذلیل کر دیتا ہے اور پھر آ کے آگے پیارے آقا نے فرمایا لوگوں سنو جتنی بھی زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں تم بتوں کو پوجا کرتے تھے تم بتوں کے آگے دیے جلایا کرتے تھے تم بتوں کو مانگا کرتے تھے تم بتوں کے دن منایا کرتے تھے ہاں وہ دن جیسے آج کل ہم مناتے ہیں دیکھو وہ دن ہے فلاں دن سالگرہ کا دن ہو گیا فلاں دن فلاں چیز کا دن ہو گیا فلاں دن محبت کا دن ہو گیا فلاں دن نفرت کا دن ہو گیا فلاں دن ماں کا دن ہو گیا فلاں دن بھائی کا دن ہو گیا فلانا دن بہنوں کا دن ہو گیا پتہ نہیں کون کون سے دن مناتے ہیں رب نے فرمایا کوئی دن نہیں ہے رب کے ہاں کوئی دن نہیں ہے رب نے تمہیں رمضان دیا اس کی فضیلتیں بتا دی رب نے تمہیں عیدیں دی دو عیدیں دی رب نے تمہیں ان کی خوشیوں کا طریقہ بتا دیا لیکن ظالموں تم تو رب کے حکموں کی نافرمانی کے لیے تم نے بسنتیں منائی تم نے پتہ نہیں کیا کیا دن منائے اللہ اکبر کبیرہ مسلمان کتنا گر گیا کہ آج تو ایسے دن بھی بن گئے کہ وہ دیکھو یکم اپریل کا دن آ رہا ہے ہے آج جھوٹ بولا جائے گا آج رب کے سامنے جھوٹ بولے جائیں گے اور ظالموں وہ رب دیکھو جس نے تمہیں زبان دی جس نے تمہیں آنکھیں دی جس نے تمہیں بولنے کا سلیقہ سکھایا لیکن تم نے دن مقرر کر دیے کہ اپنی زبانوں سے تم جھوٹ بولو گے اس رب کو ستاؤ گے اس رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا سینا تان کر کہو گے کہ ربا تو نے زندگی بھی دی تو نے سانس بھی دیا تو نے زبان بھی دی تو نے سب کچھ دیا تو اس چیز پر بے قادر کہ ہماری زبانوں کو کھینچ کر رکھ دے تو اس چیز پر بھی قادر ہمارے جسموں کو مفلوج کر دے تو اس چیز پر بھی قادر کہ ہمیں سڑکوں پر مار ڈالے لیکن ہاں رب ہم پھر بھی جھوٹ بولیں گے اس لیے کہ یکم اپریل اپریل ہے پھول منایا جائے گا مسلمان کتنا بدبخت ہو گیا مسلمان رب کے ہاں کتنا جری ہو گیا گنا تو ہوتے ہی ہیں لیکن رب کہتا ہے دیکھو میں نے تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں لیکن رب ایسا گنا معاف نہیں کرتا جو رب کو چیلنج کر کے کیا جائے جو گنا اعلان کر کے کیا جائے جو رب کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جائے کہ ربا تجھے کر کر دکھائیں گے لیکن مسلمان بدبخت ہو گئے مسلمانوں کے بچے بدبخت ہو گئے ہم سب نے رب کو اتنا ستایا اتنا ستایا کہ آج ہم روتے ہیں کہ آج ہم اپنے جسم بیچنے پر مجبور کیوں ہو گئے آج مہنگائی نے ہمیں کیوں جکڑ لیا آج ہماری اولادیں بے حیا کیوں ہو گئی آج ہمارے بچے بدکار کیوں ہو گئے آج ہمارے گھروں کا امن اور سکون کیوں چھن گیا آج ہمیں گھروں میں ہمیں الفت اور محبت کیوں نہیں ملتی آج ہمیں کوئی سچا کیوں نہیں ملتا ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ کا راج ہے آج کا تعلق جھوٹا آج کی زبان جھوٹی آج ماں بیٹی سے جھوٹ بولے گی بیٹی ماں سے جھوٹ بولے گی بیٹا ماں باپ سے جھوٹ بولے گا بہن بھائی ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے ایک دوسرے کے مرنے کا انتظار ایک دوسرے کی بربادی کا انتظار ایک دوسرے کے غموں کا انتظار ایک دوسرے کی تباہی کا انتظار یہ سب کچھ کیا ہے یہ رب کو ستانے کا نتیجہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بولنے کے نتیجے رب کے سامنے کھڑے ہو کر رب کو ستانے کے نتیجے ہیں پیارے آقا نے فرمایا لوگوں سنو زمانہ جاہلیت کی جتنی بھی رسمیں ہیں آج میں ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہوں سب کو ختم کر رہا ہوں کوئی رسم نہیں ہے زمانہ جاہلیت کی باقی کہ جس کو باقی رکھا جا سکے لیکن دیکھو شادی ہونا شروع ہوئی وہ دیکھو مہندی وہ دیکھو مہندی وہ دیکھو فلاں وہ دیکھو بچہ پیٹ میں آیا پیٹ بھرائی کی رسمیں تو پتہ نہیں کن کن رسومات کی مشرقوں کی ساری رسمیں تھی بت گدوں کی ساری رسمیں تھی جس کو پیارے آقا نے اپنے آسا کے ساتھ گرا کر فروا دیا وہ دیکھو میرے قدموں میں وہ چیزیں پڑی ہیں ہم نے پھر اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی کہ پیارے آقا آپ نے تو قدموں میں پھینکی تھی لیکن ہمارے تو سر آنکھوں پر ہم تو اپنے سر آنکھوں پر ان کو رکھیں گے پیارے آقا کا پہلا خطبہ مکت المکرمہ میں پیارے آقا نے فرمایا فو قدم یہ دیکھو یہ ساری رسومات میرے قدموں میں نیچے پڑی ہے صرف بیت اللہ کا حج کرنا بیت اللہ کا طواف کرنا حاجیوں کو پانی پلانا ان کی خدمت کرنا اس کے سوا کوئی رسم باقی نہیں رہی سب کو میں ختم کر رہا ہوں اور پھر پیارے آقا نے فرمایا لوگوں سنو جو شخص بھی کسی کو قتل کر دے گا تو اس کو یا تو اس قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یا پھر اس بدلے میں اس کا قصاص لیا جائے گا یا پھر اس کی دیت لی جائے گی پھر پیارے آقا نے قتل کی دیت بتلائی کہ سو اٹھنیاں دی جائیں گی جن میں سے چالیس گبن اٹھنیاں ہوں گی اس لیے کہ ایمان والے کا کسی کا خون بہانا بہت بڑا جرم ہے قتل کرنا اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑا جرم عظیم ہے اس کی معافی نہیں ہو سکتی پیارے آقا نے قتل کے بارے میں سزا کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا لوگوں سنو آج کے بعد کوئی فخر کوئی رنگ و نسل کا فخر کوئی خاندان اور قبیلے کا فخر کہ فلاں دیکھو ملک ہو گیا فلاں دیکھو چودھری ہو گیا فلاں کا خاندان بڑا فلاں کا خاندان بڑا کسی کو اپنے رنگ پر کسی کو اپنی نسل پر کسی کو اپنے خاندان پر جو فخر ہے وہ سارے فخر ختم کر دیے گئے ہیں لوگوں سنو تم سارے کے سارے آدم علیہ سلاۃ وسلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ سلاۃ وسلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا تم سارے کے سارے مٹی سے بنے ہوئے کھلونے ہو اس لیے تم دنیا میں اکڑ کر مت کہا کرو ہمارا خاندان اتنا بڑا ہمارا قبیلہ اتنا بڑا ہمارا خاندان اتنی عزت والا خاندان فلاں تو کمی کمین ہو گئے ہم اتنی عزت والے ہو گئے ہم تو اتنے نصب والے ہو گئے ہم تو ایسی رنگت والے ہو گئے ہم تو ایسے ایسے خاندان والے ہو گئے پیارے آقا نے فرمایا خاندانوں کا فخر ختم رنگ و نسل کا فخر ختم ہر چیز کا فخر ختم ہے یاد رکھو تم سارے کے سارے مٹی سے بنے ہوئے ہو تم سارے کے سارے آدم علیہ السلاۃ وسلم السلام کی اولاد ہو رب تم میں سے صرف اسی کو پسند کرتا ہے تم میں سے قابل عزت تم میں سے اکرام کے لائق وہی ہے جو رب کا تقوی اختیار کرنے والا ہو رب سے ڈرنے والا ہو رب کے سامنے رونے والا ہو رب کو منانے والا ہو ہاں اس کو عزت ملے گی کسی کو چودھری ہونے کی وجہ سے کسی کو ملک ہونے کی وجہ سے کسی کو شاہ اور سید ہونے کی وجہ سے یا کسی کو کچھ ہونے کی وجہ سے کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے رب کے ہاں ان رب کے ہاں صرف اکرام کے لائق عزت کے لائق وہی ہے جو رب سے جتنا ڈرنے والا ہو رب کی جتنا ماننے والا ہو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھو تم سارے کے سارے آدم سے ہو وہ آدم ترابن اور آدم علیہ سلاۃ وسلام مٹی سے تھے سمت ہی لایا اور پھر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انا کرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر سنو لوگو آدم علیہ السلام سے تم سارے کے سارے پیدا کیے گئے یا ایوہ الناس اے لوگو انا خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انسا تم میں مرد اور عورت پیدا کیے وجالنا کم شعب و قبائل اور پھر ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے لتا تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف کروا سکو یہ صرف پہچان کے لیے ہیں فخر کے لیے نہیں ہیں ان انکرمک بے شک تمہارے نزدیک تمہارے تم میں سے قابل عزت عند اللہ اللہ رب العزت کے ہاں اتقاکم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہو زیادہ رب سے ڈرنے والا ہو قانون بتلا دیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشرہ قریش اے قریش کے لوگوں انی فائل سنو آج تم اس انتظار میں ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں قالو خیر سارے کے سارے کہنے لگے یا رسول اللہ خیر کا معاملہ کیجئے اخن کریم وبن اخن کریم آپ تو بہت عزت اور اکرام والے آپ کے تو والد بھی اکرام والے آپ کے دادا بھی عزت اور اکرام والے اس لیے آپ ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ کیجئے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنو فنی أَقُولُ لَكُمْ کما قَالَ يُوسُفُ سنو میں تم سے آج وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلات وسلام نے کہا علی اخوتی اپنے بھائیوں سے کہا وہ بھائی جنہوں نے مصر کے بازاروں میں بیچ ڈالا وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں جا کر پھینک ڈالا وہ بھائی جنہوں نے والد کو آ کر کہہ دیا کہ ان کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا وہ بھائی جنہوں نے سب مظالم کیے وہ بھائی جنہوں نے باپ سے جدا کر دیا وہ بھائی جنہوں نے بھائیوں سے جدا کر دیا لیکن حضرت یوسف علیہ سلاد والسلام کے پاس آئے تو انہوں نے کیا فرمایا لا تقریب علیکم اليوم میں آج تم سے کسی بات کے بارے میں نہیں پوچھتا سب کچھ تمہیں معاف کر دیا گیا اللہ اللہ اللہ تمہیں معاف کرے پیارے آقا نے فرمایا میں بھی حضرت یوسف علیہ سلاد والسلام کی طرح اعلان کرتا ہوں لا تقریب علیکم اليوم او مکہ والو آج تم سے کچھ نہیں پوچھتا آج تم سے کسی چیز کا انتقام نہیں لیتا اذہبو چلے جاؤ یہاں سے فان تم تم سارے کے سارے آزاد ہو میں نے تم کو معاف کر دیا ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو معاف کر دیا جاؤ خوشیاں مناؤ جاؤ اپنے گھروں میں رہو جاؤ اپنے کاروبار کرو آج تم سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یہ تھی فتح مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو آزاد فرما دیا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی طرف تشریف لائے اور کوہ صفا پر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں سے بیت لینے لگے اللہ رب العزت کے احکامات کی فرما برداری کی بیت لوگوں سے لینے لگے عورتیں بھی آنے لگی مرد بھی آنے لگے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عورتوں سے بیت لی اور بہت سی چیزوں پر بیت لی لیکن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام امت کے والد ہیں پیارے آقا کو اللہ رب العزت کی طرف سے باپ ہونے کا والد ہونے کا منصب ملا امت کی تمام بچیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں پیارے آقا کی بچیاں ہیں اس لیے رو دھو کر کہتے ہیں او ہماری بیبیوں او ہماری بچیوں اللہ کا واسطہ ہے تم سے تمہاری نسبت بہت بلند ہے جب تم اپنے بال کھول کر سڑکوں پر نکلتی ہو یاد رکھو محمد عربی کی بیٹی ہو جب تم اپنی اپنی بے حیا آنکھیں لے کر غیر محرموں کے سامنے جاتی ہو تو یاد رکھو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی آنکھیں ہیں یہ پیارے آقا کی بیٹی کا دبٹہ ہے یہ پیارے آقا کی بیٹی کا حجاب ہے اپنے منصب کو اپنے مقام کو پہچانو کل کسی باپ کو یہ کہا جائے کہ اے باپ اے شخص تیری بیٹی تو بے حیا ہو گئی اس باپ پر کتنا برا لگتا ہے اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے ہاں پیارے آقا کو روزانہ فرشتے بتلاتے ہیں کہ پیارے آقا آپ کی بچیاں بے حیا ہو گئی آپ کی امت بے حیا ہو گئی آپ کی امت کی بیٹیاں بے پردہ ہو گئی آپ کی امت کی بیبیاں بے پردہ ہو گئی پیارے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی پیارے آقا والد کی جگہ پر تھے پیارے آقا کو حکم ہوا کہ یہ عورتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں آپ ان سے بیٹھ لیجئے پیارے آقا نے عورتوں سے بیٹھ لی حضرت عمر فاروق کو اپنا قائم مقام بنایا کہ تم بھی عورتوں سے بیچ لو لیکن بیچ لینے کا طریقہ کیا تھا پیارے آقا والد تھے لیکن عورتوں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں بیچ فرمائی بلکہ پیارے آقا نے اپنی چادر بچھا کر عورتوں کو وہ چادر پکڑنے کے لیے کہا عورتوں نے چادر کو پکڑ کر بیچ کی حالانکہ پیارے آقا تو والد تھے امت کی تمام بچیاں ان کی بیٹیاں تھی حقیقی رشتہ تھا لیکن پھر بھی ہاتھوں میں ہاتھ نہیں لیے گئے لیکن آج دیور کا ہاتھ بھی میری بہن کے ہاتھ میں آج بہنوئی کا ہاتھ بھی میری بہن کے ہاتھ میں آج ہر غیر محرم کا ہاتھ میری بہن کے ہاتھ میں ہو تو مجھے تو سن کے بھی ایک اور سی معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ پیارے آقا بہت بڑی حرمت دے کر گئے پیارے آقا رشتوں کا تقدس دے کر گئے لیکن ہم نے تو کاغذ کے رشتے بنا لیے ہم نے تو آرٹیفیشل رشتے بنا دیے کہ فلاں بھی بھائی بن گیا فلام بھی بھائی بن گیا ہمارے دل کیا پیارے آقا کے دل سے زیادہ پاک ہو گئے کیا ہمارے ان بدبخت دیوروں کے اور ان ظالم بہنوں کے دل پیارے آقا کے دل سے زیادہ پاک ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں ہم اپنے ہاتھ دیتی پھریں اور یہ کہیں کہ یہ ہمارے بھائی لگتے ہیں مجھے تو سن کے بھی ایک آر سی معلوم ہوتی ہے نہیں ہے کچھ نہیں ہے خدا کی قسم سب جھوٹ ہے اگر رشتوں کا تقدس تھا تو پیارے آقا کے دل میں تھا اگر رشتوں کی حرمت تھی تو پیارے آقا کے صحابہ کے دلوں میں تھی وہ جاؤ دیکھو رب تمہیں سب کو ہم سب کو صفا مروا کے طواف اور صحیح نصیب فرمائے کوہ صفا پر جا کر دیکھو کتنی حرمت والی جگہ ہے کہ کسی بدبخت انسان کے دل میں بھی کوئی گناہ کا شائبہ تک بھی نہیں آ سکتا کوئی بدبخت ترین انسان ہوگا کہ جس کو اس مقام پر دل میں کوئی گناہ آئے گا اتنا پاکیزہ مقام لیکن اس مقام پر ہونے والی بیت کو دیکھو کتنی احتیاط سے کیا گیا کہ پیارے آقا نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا اپنی چادر عورتوں کی طرف پھیلائی عورتوں نے اس چادر کو پکڑ کر بیت کرنا شروع کی پیارے آقا نے کس چیز پر بیٹھ لی قرآن پاک کو کھول کر دیکھو پیارے آقا نے عورتوں سے بیٹھ لی کہا گیا یا ایوہ نبی اے نبی اذا جا المومنات جب آپ کے پاس مومن عورتیں آ جائیں یوبا نکا وہ آپ سے بیت کرنے والی ہوں تو آپ ان کو بیت کیجئے کس چیز پر بیت کیا جائے سب سے پہلی بیت کس چیز پر دل تھام کر سنو فرمایا اللہ اللہ یشرکنا نب اللہ کہ سنو اور تو رب کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا نہ خامد کو شریک کرنا کہ تمہارا رب بن جائے تم اس کو اپنی روزی روٹی کا مالک سمجھ کر حرام حلال کے اندر اس کی معاملت کرو ہر برے کام کے اندر اس کی معاونت کرتی چلی جاؤ رب کے ساتھ اس کو شریک مت کرنا نہ اولاد کی محبت میں غرق ہو کر رب کے ساتھ شریک کرنا نہ کوئی نہ کوئی پکھنڈی قسم کے پیروں کے پاس جا کر رب کی توحید کو نیلام کرنا نہ قبروں پر جا کر کسی کے دیے جلانا نہ ان سے جھولیاں پھیلا کر مانگنا اللہ نہ بلّہ ہی سیاح رب کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا رب رب ہے رب ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ وہ رب ایک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تجھے اولاد چاہیے رب سے مانگ تجھے عزت چاہیے رب سے مانگ تجھے عفت چاہیے رب سے مانگ تجھے روزی چاہیے رب سے مانگ اللہ یشرکنا باللہ اللہ پیارے آقا نے بیت لی اس چیز پر کہ کوئی کسی کے ساتھ رب کو کسی کے ساتھ تم شریک نہیں کرو گی یہ عورتوں سے بیٹھ لی گئی ولا یسرقن دوسرا اس بات پر بیٹھ کرو کہ تم چوریاں نہیں کرو گی چوریاں نہیں کرو گی خامدوں سے چھپا کر چیزیں رکھنا چیزوں کو چھپانا امانت میں خیانت کرنا چوریاں کرنا ایسا نہیں کرو گی اس لیے کہ عادت ہوتی ہے جب عورت بددینی کی طرف چلی جائے تو عادت ہوتی ہے کہ گھر میں چیزیں چھپانے کی بنانے کی چھپا چھپا کر رکھنے کی چوریاں کرنے کی رب کے حقوق میں چوریاں کرنے کی زکات سے چوری کرنے کی کہ زکات ادا نہ کرنا یہ بھی رب سے چوری ہے لا یسرکنا پیارے آقا نے بیت لی کہ تم چوریاں نہیں کرو گی ایمان والیوں سنو آج جب آ کر کوئی باز کرتا ہے آج آ کر کوئی نصیحت کرتا ہے بری لگتی ہے کہ پتہ نہیں شاید ہم سے کہا جا رہا ہوگا ہم تو ایسی نہیں ہم تو ویسی نہیں اور اللہ کی بندیوں میں اور آپ کیا ہیں ہم تو اس پچھلے زمانے کے قرب قیامت کے دور کے بدترین لوگ ہیں یہ دیکھو یہ پیارے آقا کے زمانے کے لوگ ہیں یہ پیارے آقا کی دیدار کرنے والی آنکھیں ہیں یہ پیارے آقا کی صحابیات ہیں یہ پیارے آقا کی بیٹیاں اور بیویاں ہیں یہ پیارے آقا کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے والی پاکیزہ معاشرے کی عورتیں ہیں لیکن دیکھو ان سے پیارے آقا یہ قرآن تو ہم سے پہلے نازل ہوا اس وقت پیارے آقا ان الفاظ کے ساتھ ان سے بیت لے رہے ہیں اللہ یشرک نب اللہ سیاح ایمان والیوں بیت کرو کہ تم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی ولا یشرکنا چوریاں نہیں کرو گی ولا یزنینا بدکاریاں نہیں کرو گی گیاریاں نہیں کرو گی اپنی آنکھوں سے بدکاریاں نہیں کرو گی بے پردگیاں نہیں کرو گی اپنے بالوں سے بے حیاں نہیں کرو گی اپنے لباس سے بے حیاں نہیں کرو گی اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے بے حیاں نہیں کرو گی ولا یزنینا کسی قسم کی بدکاری نہیں کرو گی ہاں انسان کے جسم کا ایک ایک عضو بدکاری کرتا ہے بد نظری والی آنکھ بد نظری کرنے والی آنکھ آنکھ غیر مارم کو دیکھنے والی آنکھ یہ زنا کار آنکھ ہے یہ آنکھ کا زنا ہے بال کھول کر غیر معلوموں کے سامنے جانا یہ بالوں کا زنا ہے ہاتھ کھول کر غیر معلوموں کے سامنے جانا یہ ہاتھوں کا زنا ہے پاؤں کھول کر غیر معلوموں کے سامنے جانا ہاں وہ غیر معرم چاہے تمہارا بڈھا کھپڑ قسم کا کوئی بھیڑوئی ہو دیور ہو کوئی دور قسم کا ماما چاچا ہو یا کچھ ہو یاد رکھو یہ زنا ہے یہ پاؤں کا زنا ہے یہ ہاتھ کا زنا ہے یہ زبان کا زنا ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے یہ کوئی چو چودہویں صدی کے ملا کی زبان نہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے لا یزنینا ان سے بیت لی گئی پیارے آقا کے زمانے کی عورتوں سے بیت لی گئی ولا یزنینا تم زنا نہیں کرو گی ولا یقت اللہ اور یاد رکھو عورتوں ولا یقت اللہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی اپنی اولاد کو قتل کرنا یعنی اپنے رحم سے اپنے حمل کو گرانا اولاد کو قتل کرنا ہے بچوں کو قتل کرنا ہے قتل کی سزا پیارے پیارے آقا نے اپنے خطبے میں بتا دی پیارے آقا نے قرآن کی آیا سنا دی کہ یاد رکھو جس نے کسی کو قتل کیا جان بوجھ کر قتل کیا فجا جہنم خالدن فیہا یاد رکھو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اس کو جہنم سے نجات نہیں ملے گی آج عورت کو یہ منصب ملا عورت کے پیٹ میں زندگی ہوتی ہے عورت کے پیٹ میں ایک انسان رب کی مخلوق جنم لیتا ہے رب نے عورت کے پیٹ کو ایک پورا کا پورا عالم بنا دیا ذرا دیکھو تو صحیح انسان کی زندگی دیکھو اور تو اپنے مقام کو دیکھو اللہ رب العزت نے انسان پر بدتری کتنی چیزیں اللہ رب العزت لے کر آئے ذرا غور سے سننا میری بات کو انسان پر ایک عالم وہ آیا کہ جب انسان کوئی چیز نہیں تھا اس لیے قرآن پاک میں کہا گیا حل تعالی انسانی حین من دہر لم یکن صحیح مذکورہ انسان اور رب میں فرق بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے لیکن انسان ہمیشہ سے نہیں ہے انسان پر ایک وقت ایسا آیا کہ جب انسان کچھ نہیں تھا انسان کا وجود ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے ایک دفعہ جب انسان وجود میں آ گیا پھر انسان کے وجود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا ہے پھر انسان کا وجود ختم ہونے والا نہیں ہے لیکن ایک عالم ایسا آیا کہ جب انسان کچھ نہیں تھا اس کو قرآن پاک نے فرمایا اللہ تعالی انسانی ہین الدہر لم یکن شیئا مذکورا انسان پر ایک وقت ایسا آیا کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا پھر اللہ رب العزت نے انسان کو عالم الواح ارواح دیا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا ہاں ہر کسی کی روح آپ کی روح میری روح قیامت تک آنے والی انسانیت کی روح کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا پھر اس روح سے اللہ رب العزت نے ایک وعدہ لیا جس کو قرآن پاک میں کہا گیا ربی کم اور سنو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا ہم سب نے کہا ربا تو ہی رب ہے سب کے سب مسلمان ہو گئے یہ عالم ارواح ہے پھر عالم ارواح سے اللہ رب العزت انسان کو لائے عالم ارحام میں ماں کے رحم میں ماں کے پیٹ میں یہ دوسرا عالم ہے جس کو عالم ارحام کہا جاتا ہے کہ وہ روح ماں کے پیٹ میں آ گئی ماں کے رحم میں آ گئی تو اس کو ماں نے قتل کر ڈالا اللہ رب العزت کی مخلوق کو قتل کر ڈالا اللہ رب العزت کی انسانیت کو مٹا ڈالا اللہ رب العزت کا ایک وہ مسلمان روح کہ جس نے رب سے وعدہ کیا تھا رب نے اس سے پوچھا تھا الستو بربکم بتا میں تیرا رب نہیں ہوں قالو بلا اس نے کہا ہاں تو میرا رب ہے وہ مسلمان روح تھی وہ مسلمان روح عالم اروا سے عالم ارحام میں ماں کے پیٹ میں آئی رب نے اس ماں کے پیٹ کو کیسی بڑی جگہ بنایا کتنی امانت کی جگہ بنایا کہ اپنی پاکیزہ روحوں کا مسکن ماں کے پیٹ کو بنا دیا لیکن اماں تو نے نہیں سوچا اور بی بی تو نے نہیں سوچا تو نے کہا میں نے ایک ٹیکا لگوایا یا ایک گولی کھا کر میں نے بس اپنا فرض پورا کر دیا تو نے تو انسانیت کو مٹا ڈالا تو نے تو کلمہ پڑھنے والی ایک روح کو مٹا ڈالا تو قاتلا بن گئی تو قاتل بن گئی تو سے پیارے آقا نے حلف لیا تھا لا یقتلنا اولاد تو اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی اپنی اولاد کو ختم نہیں کرے گی لیکن اماں تو کتنی ظالم ہو گئی تیری اولاد پیدا ہو گئی تو اس اولاد کے لیے تو تو اپنی جان نشاور کرنے والی بن گئی اس اولاد کے لیے تو تو نے اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا اس اولاد کے لیے تو تو نے اپنے بہن بھائیوں کی عزت کو بھی قدموں کے نیچے ڈال ڈالا کہ بہن بھائی ہوں گے اپنی جگہ پر ہوں گے بھاڑ میں جائیں بہن بھائی میرے لیے تو میری اولاد میرا بچہ میری بچی میری بیٹا میری بیٹی بس تو میرا بیٹا میری بیٹی کرتی رہی لیکن تو نے اپنے رحم کے اندر عالم اروا کے اندر جس بچے کو قتل کر دیا جس بیٹی کو قتل کر دیا خدا کی قسم قیامت کے دن وہ تیرا گرے باندھ پکڑ کر ضرور تجھ سے پوچھے گی ضرور تجھ سے پوچھے گا امبا کس جرم میں تو نے قتل کیا مجھے کس لیے تو نے مجھے مارا کیوں تو نے مجھے قتل کر دیا بھی یہی زمبن قتلت ضرور تجھ سے سوال کیا جائے گا ضرور تیرے گرہ بان سے چنٹے گا وہ بیٹا یا وہ بیٹی کہ جس کی روح تیرے ارحام میں تیرے رحم میں رکھی گئی تھی ولا یا اولاد ہنا بیت لی گئی کہ نہیں قتل کرو گی اپنی اولادوں کو ولایا تین ابھی بھوتانی یا ترین اور اللہ رب العزت نے بیت لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ لینے کا حکم دیا کس بات پر سنو اور تو بیٹھ کرو اس بات پر لا یاتین ببوتانی لایاتی بین ایدیہن وارجول کہ تم کوئی ایسی بہتان بازیاں نہیں کرو گی مسلمان عورتوں پر مسلمان مردوں پر مسلمان رشتہ داروں پر ایسے بہتان نہیں باندھو گی کہ جو بہتان تم اپنے ہاتھوں سے یا اپنے پاؤں سے پیدا کرتی ہو خود بیٹھے ہوئے بنا لیتی ہو کسی کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہہ دینا کہ یہ اس لیے جا رہی ہے کسی کو آتے ہوئے دیکھ کر کہہ دینا کہ یہ اس لیے آ رہا ہے کسی کی بچی پر تومت کسی کے بچے پر تومت کسی کی زبان پر تومت کسی کے ناک پر تومت کسی کی آنکھ پر تومت یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عورتوں میں بہت پائی جاتی ہیں پیارے آقا تو اپنے زمانے کی عورتوں سے بیٹھ لے رہے تھے قرآن کہہ رہا تھا کہ یہ دن رات بہتان بازیاں کرتی ہیں ان کی عادت ہے یہ بہت جلد بہتان باندھ دیتی ہیں یہ بہت جلد چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دیتی ہیں یہ بہت جلد چھوٹے سے گناہ کو بہت بڑا بنا دیتی ہیں یہ بہتان بازیاں کرتی ہیں ان کو روکو کہ یہ ان بہتان بازیوں سے باز آ جائیں اگر یہ ان بہتان بازیوں سے باز نہ آئی ان گناہوں سے باز نہ آئی تو پیارے آقا نے روک کر فرمایا کہ سنو مجھے جب جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اس جہنم میں بہت زیادہ عورتیں تھی کثرت کے ساتھ اس جہنم میں عورتیں تھیں تو عہد لیا گیا اس چیز پر ولا یاسین کفی معروف اور ان سے عہد لیجیے اس بات کا کہ یہ نیکی کے کاموں میں آپ کی اطاعت کریں گی آپ ان کو جو نیکی کا کام قرآن کہے گا حدیث میں کہا جائے گا سنت رسول میں کہا جائے گا دین جس چیز کا تقاضا کرے گا یہ اس کی اتباع کریں گی فبا یہ ہونا اگر یہ تمام باتیں مان جائیں تو آپ ان کو کیجئے وَاسْتَغْفِرْ وسط اللہ اور ان کے لیے آپ اللہ سے استغفار کیجئے ان اللہ غَفُورُ الرحیم بے شک اللہ رب العزت غفور الرحیم ہیں بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عورتوں سے یہ بیت لی یہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کا خلاصہ تھا میری ماں و بہنوں میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کئی عالم دیے ایک عالم وہ تھا کہ جب انسان کچھ نہیں تھا پھر ایک عالم وہ تھا جو عالم اروا تھا اس عالم اربا میں ہم سارے کے سارے مسلمان تھے لیکن ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا ہمارے ہاتھوں میں کوئی اختیار نہیں تھا ہمارے پاس کچھ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہیں تھا اس لیے وہ عالم اروا بھی ہمارا گزر گیا آپ کا بھی گزر گیا میرا بھی گزر گیا اس عالم اروا کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا پھر ایک عالم ارحام آیا کہ ماں کے بیٹ کا عالم کہ ماں کے پیٹ میں ہم زندہ تھے لیکن اس وقت وقت بھی ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں تھی ہم نہ کچھ کرنے کے قابل تھے نہ ہم کچھ کہنے کے قابل تھے نہ ہم کسی چیز کو روکنے کے قابل تھے ہم کسی کام کے قابل نہیں تھے وہ عالم ارحم تھا وہ بھی تمہارا اور میرا ہم سب کا گزر گیا ہم ماں کے پیٹ سے آ گئے پھر ہم عالم دنیا کے اندر آ گئے لیکن چونکہ عالم ارحام میں ہمارے پاس کچھ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہیں تھا اس لیے اللہ رب العزت عالم ارحام کے بارے میں بھی ہم سے کچھ نہیں پوچھے گا لیکن اب جو عالم ہے یہ عالم دنیا یہ بڑا خطرناک دنیا کا عالم ہے یہ بڑا خطرناک عالم ہے یہ انسان کی انسان کا سب سے چھوٹا اور سب سے خطرناک عالم ہے یہ عالم اروا سے بھی چھوٹا ہے یہ عالم آخرت اور حسر سے بھی چھوٹا ہے لیکن یہ مختصر سا عالم بڑا خطرناک عالم ہے اس لیے کہ اس میں رب نے ہمیں بہت کچھ دے دیا رب نے ہمیں وقت دے دیا رب نے ہمیں مال دے دیا رب نے ہمیں روزی دے دی رب نے ہمیں اولاد دے دی رب نے ہمیں آنکھ دے دی رب نے ہمیں کان دے دیے رب نے ہمیں سب کچھ دے دیا اور پھر رب نے ہمیں زمین پر چھوڑ دیا اب یاد رکھو یہ قرآن پاک کہتا ہے یہ پیارے آقا فرما گئے یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اب عالم دنیا کے اندر ہمارا ایک ایک ذرہ لکھا جا رہا ہے ہمارا ایک ایک قدم لکھا جا رہا ہے ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے ہماری آنکھوں سے دیکھ دیکھے جانے والا ایک ایک ذرہ ایک ایک چیز ایک ایک چیز کتاب کے اندر لکھی جا رہی ہے سب کچھ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے رب نے ہمیں اختیار بھی دے دیا ہے ہم اپنی اولاد پر جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے وقت کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں ہم اپنی زندگی کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں رب نے ہمیں اختیارات دے دیے ہیں کسی کے پاس پچاس سال کا اختیار ہے کسی کے پاس ساٹھ سال کا اختیار ہے کسی کے سال کے پاس دس پندرہ سال کا اختیار ہے ہم اپنے اختیارات کو گزارتے گزارتے بڑھاپے کے اوپر اپنے قدم رکھتے جا رہے ہیں لیکن یاد رکھو یہ عالم دنیا بہت مختصر ہے ایک دن کوئی دھماکہ ہوگا ایک دن کوئی پٹاخہ ہوگا کوئی زور سے آ کر ٹکر مارے گا کوئی سر کا درد ہوگا کوئی نس پھٹے گی کوئی دل کی دھڑکن بند ہوگی کوئی تھوڑی سی ہوا چلے گی کوئی کچھ ہوگا اور جیتا جاگتا یہ انسان قبر کے اندر چلا جائے گا جیسے ماں کے پیٹ کا عالم ختم ہو گیا یہ دنیا کا عالم ختم ہو جائے گا لیکن ایمان والیوں ایمان والوں میں اپنے دل سے کہتا ہوں آپ سب سے کہتا ہوں یاد رکھو تب جب آگے عالم آئے گا وہ عالم میں برزخ ہے وہ قبر کا عالم ہے ہزاروں سال کا عالم ہے پتا نہیں کب تک ہم نے اس عالم کے اندر رہنا ہے یاد رکھو وہ بہت کھٹن والا عالم ہے وہ بہت اندھیرا عالم ہے آج پنکھا بند ہو جائے دم گھٹنے لگ جاتا ہے آج گھر کا بلب بند ہو جائے دم گھٹنے لگ جاتا ہے ذرا سوچو وہ قبر ہے وہ چوری وہ چھوٹی سی قبر ہے وہ بند اور تن سی قبر ہے ذرا یاد تو کرو ہمارے کتنے پیارے ان قبروں کے اندر چلے گئے کتنے ہمارے سامنے مسکرانے والے کڑک دار آوازوں کے ساتھ آوازیں نکالنے والے بڑے بڑے کہکے لگانے والے بڑے خوبصورت مسکرانے والے ان قبروں کی نظر ہو گئے یاد رکھو میں اور آپ بھی قبروں میں جانے والے ہیں لدول الموت وبلول الخرابی سنو فضاؤں میں آوازیں لگ رہی ہیں الا یا ساکن القصر ستدفن عن قریب ہے كل يوم لدول الموت وبلول الخرابی ذرا کان لگا کر سنو فرشتے آوازیں دے رہے ہیں لدول الموت وبلول الخرابی قبر منہ کھول کر آواز آوازیں دے رہی ہے لدول الموت وبن الخرابی کہ سب کچھ تمہارا ختم ہو کر تم میرے پیٹ میں آنے والے ہو اور میری میری ماں یاد یاد یاد رکھو رکھو بہن رکھ ایمان والو وہ قبر اندھیری ہے وہ قبر میرے آج پر منحصر وہ قبر میرے کل پر منحصر وہ قبر میری زبان پر منحصر وہ قبر میری آنکھ پر منحصر وہ قبر میرے گھر پر منحصر وہ قبر میری اولاد پر منحصر ہے اس قبر کے اندر یہی دنیا کام آنے والی ہے اس لیے بنا لو اپنی دنیا کو سنوار لو اپنی دنیا کو بنا لو اپنی قبر کو عالم برزخ کے بعد اللہ رب العزت عالم حشر کو لانے والے ہیں وہ حشر کا میدان بھی اسی دنیا پر موقوف یاد رکھو رب جھوٹ نہیں بولتا یاد رکھو رب خام خام میں نہیں ڈراتا ذرا یاد تو کرو وہ عالم حشر کی سختیاں جس کا ایک دن کہا کل فی صنعت مما تعدون تمہارے ایک ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا اتنا لمبا دن کہ لوگ چیخیں گے کہیں گے ربا جہنم میں پھینک دے لیکن اس دن کی سختیوں سے بچا دے اس دن سائے کی ضرورت ہوگی تو آج کا دن کام آئے گا آج کی رات کام آئے گی یہ زندگی کے دن کام آئیں گے وہاں پر پانی کی ضرورت ہوگی تو آج کا دن کام آئے گا یہی بچی ہوئی زندگی کام آئے گی یہی گناہوں سے استغفار کام آئے گا اگر خدا نخواستہ دنیا برباد ہو گئی سمجھ جاؤ کہ مر گئے سمجھ جاؤ کہ تباہ و برباد ہو گئے سمجھ جاؤ کہ قبر اندھی ہو گئی سمجھ جاؤ کہ حجر میں ننگے ہو گئے سمجھ جاؤ کہ جہنم میں چلے گئے رب نے عالم برزخ کو عالم حشر کو عالم جنت اور جہنم کو سب چیزوں پر اس دنیا پر موقوف کر دیا اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا میں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے للہ رب العالمین یہ موضوع کچھ طویل ہو گیا فتح مکہ کا ایک اور خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور کچھ اور چیزیں باقی ہیں انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلی نشست میں انشاءاللہ شاء اللہ عرض کریں گے آئندہ ہماری نشست کے وقت میں کچھ تبدیلی کی جا رہی ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو آنے میں دقت ہوتی ہے دن بڑے ہیں تو اس لیے آئندہ نشست انشاءاللہ ٹھیک دو بجے شروع ہو جائے گی دو بجے دوپہر کو شروع ہوگی اور ٹھیک اثر کی نماز سے پہلے ختم ہو جائے گی جو حضرات نماز یہیں پڑھنا چاہیں گے اثر کی وہ یہیں ادا کر لیں گے جو گھروں کو جا کر پڑھنا چاہیں گے وہ گھروں کو ادا فرما لیں گے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس وقت کو قیمتی بنائیں ایک تو صحیح دو بجے تشریف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 محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من الناس اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سبية اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرس والجنون وسيء الأسفان اللہم انا نعوذ بکا من الجبن والبخل ومن ان نرد الى ارض للعمر اللہم انا نعوذ بکا من الكفر والنفاق والشفاق اللہم انا نعوذ بکا من فتنة المحیا والممات اللہم انا نعوذ بکا من فتنة مسیح الدجال یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے یار ہم الراحمین ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے بھول کر ہوئے جان بوجھ کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سر ہوئے مالک ہم آپ سے ندامت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک مالک ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں مالک مالک ہماری تو آنکھیں بھی بے حیا ہو گئی مالک مالک ہمارے ہاتھ گناگار ہماری زبانیں گناگار مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہم نے آپ کے زمین کے چپے چپے کو گناہوں سے بھر دیا مالک معاف فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ہم تو اتنے ظالم ہو گئے مالک ہمیں اپنی قبر بھول گئی مالک مالک دن رات ہم اپنے ہاتھوں سے قبر آباد کر رہے ہیں مالک ہمارے کتنے اپنے ہمارے سامنوں سے قبروں میں چلے گئے مالک رحم فرما دیجیے مالک معاف فرما ماں دیجیے مالک ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں مالک مالک ہم اچھائی کی باتیں کرتے ہیں مالک سنتے ہیں مالک پر ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا مالک مالک ہم موت موت کی آواز لگاتے ہیں لیکن مرنے سے نہیں ڈرتے مالک مالک ہم قبر کی دعائیاں دیتے ہیں پر مالک ہماری قبر تو اندھیری ہو گئی مالک جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں قبر یاد نہیں رہتی مالک بد نظریاں کرتے ہوئے ہمیں قبر یاد نہیں رہتی مالک غیبتیں کرتے ہوئے بوتان باندھتے ہوئے ہمیں قبر یاد نہیں رہتی مالک رحم فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کو مرنے سے پہلے ہدایت نصیب فرما دیجیے مالک مالک کسی مجلس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے مالک مالک آپ نے ہمیں توفیق دی مالک ہم ہاتھ پھیلا کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں مالک مالک آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے مالک سے بھی مانگیں گے مالک آپ کے سوا کوئی نہیں ہے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک معاف کر کے بھیج دیجیے نہ مالک معاف کر دیجیے مالک مالک ایک منٹ کے لیے اس گرمی میں پنکھا بند ہوتا ہے مالک ہمارے دم گھٹ جاتے ہیں مالک قبر کے ہزاروں کروڑوں سال ہمارے لیے ہیں مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ربا ہماری قبر کو ٹھنڈا فرما دیجیے ربا ہماری قبر کو روشن فرما دیجیے مالک مالک ماں فرما دیجیے مالک مالک برے انجام سے بچا دیجیے مالک برے وقت سے بچا دیجیے مالک برے مناظر سے بچا دیجیے مالک برے خاتمے سے بچا دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری اولاد پر رحم فرما دیجیے مالک مالک یہ ننے منڈے چھوٹے چھوٹے سے مالک مسلمان بچے مالک جو آپ کی امانت ہے مالک ہم نے ان کو کافر بنا ڈالا مالک مالک ہم نے ان کو بے حیا بنا ڈالا مالک رحم فرما دیجیے مالک یہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے مالک یہ تو مسلمان روحیں تھی مالک مالک ہم نے ہی ان کو برباد کیا مالک معاف فرما دیجئے دیجیے مالک ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے بہنوں پر ہماری بھابھیوں پر سب پر رحم فرما دیجیے مالک ہمارے خاندانوں پر ہمارے رشتہ داروں پر رحم فرما دیجیے مالک پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دیجیے مالک مالک امت کے مظلوموں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک امت کے دستوں پر امت کے بے قصوں پر امت کے غریبوں مسکینوں پر امت کے ناچاروں پر رحم فرما دیجیے ہمارے مالک معاف فرما دیجیے ہمارے مالک امت کے قیدیوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک معاف فرما دیجیے نا مالک مالک معاف فرما دیجیے مالک مالک ہم میں جو کوئی پریشان حال ہے جو کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے مالک اس کی پریشانی کو مصیبت کو دور فرما دیجیے مالک جو کوئی اپنے لیے کوئی حاجت لے کر بیٹھا ہے مالک مالک آپ حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں مالک آپ کے پاس تمام خزانے ہیں مالک مالک ایک رحمت کا خطرہ ہم سب پر فرما دیجیے مالک مالک آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا مالک ہمارا سب کچھ بن جائے گا ربا سب کچھ بن جائے گا مالک ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجیے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر سے ادا فرما دیجیے مالک جو روزی کے لیے تنگ ہیں مالک ان کو حلال نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کو حلال فرما دیجیے مالک ہم سب کو حلال نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کو حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے مالک بچا دیجیے مالک اپنے فضل سے بچا دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک جو گھروں میں رشتوں کے لیے پریشان ہیں مالک ان کے بچے اور بچیوں کو مالک دیندار عزت آبرو والے مالک حرمت والے رشتے الفت اور محبت والے رشتے نصیب فرما دیجیے خیر والے رشتے نصیب فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک پیارے آقا کی امت کے مظلوموں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے مالک مالک جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے مالک مالک گرمی کے موسم میں مالک ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے رشتے داروں میں سے جو کوئی بھی گزر چکے ہیں مالک سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دیجیے مالک مالک جو حیات ہیں مالک ان کو حیات طیبہ عزت عافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما دیجیے رب گرہم ہما کمار صغیرہ رب گرہم ہما کمار صغیرہ رب گرہم ہما کمار صغیرہ مالک نے ہم فرما دیجیے مالک مالک امت مسلمہ کے جو قیدی ہیں مالک ان سب کو رہنگا نصیب فرما دیجیے مالک ہماری ڈاکٹر آپ کی جیسی ہزاروں بچیاں ہمارے ہزاروں بچے مالک اپنے فضل و کرم سے مالک ان کو رہائی نصیب فرما دیجیے مالک مالک ان کی موت کے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 محفر مہدید یا مالک مالک جو کوئی مریض ہیں یا ان کے گھروں میں مریض ہیں مالک ان کو چھپائے کاملہ عاجلہ مستمزہ دائمہ نصیب فرما دیجیے مالک اللهم ما مننت به فتمنه وما نعمت به فلا تطلبه وما سترته فلا تهتكه وما عدمته فاغفره يا رحمة الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وزب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه المعين برحمته